ان کے لیے وہاں منمان مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذمہ ودا ہے مانگا ہوا فے اٹھائیس